ادھیکانشت سبھی لوگ مندروں میں جایا کرتے ہیں پرائے سبھی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے شاستروں میں بھی کہیں کئی جگہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے گنیش جی کی پوجا کی جاتی ہے اس کے بعد ان دیوتاؤں کی چاہے وہ کوئی بھی دیوتا کا مندر ہو تو آج تھوڑا سا گنیش جی کے بارے میں بتائیں گے کہ گنیش کیا ہیں اور ان کی پہلی پوجا کیوں کی جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے ان کی پوجا واستو میں شاستروں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سمپورن شاستروں میں جتنے بھی پران ہیں ان سب میں گنیش جی کا ہی پہلے لوگ پوجا کا بارے میں بتایا گیا ہے اور کوئی بھی کار رم کرتے ہیں تو بھی بتاتے ہیں کہ گنیش جی کی پوجا کی جاتی ہے کنتو گنیش جی کے لیے یعنی ہم دیکھتے ہیں ان کا جیسا کہ ہاتھی کا ان کا مکھ ہے اور جب بھی گنیش جی کی پوجا کی جاتی ہے تو کاروں کی سدھی کے لیے کی جاتی ہے کہ ہمارا سمپورن جو کاریہ ہے وہ پورن ہو جائے اس لیے گنیش جی کی پوجا کرتے ہیں شانتی پورک ہمارا کاریہ جو نرواہ ہو جائے کنتو اب ید کسی ویکتی کے سر پہ ہاتھی کا منہ لگا دیا جائے تو کیا وہ کاریہ کرے گا اور جبکہ ہاتھی ایک اتنا کرودی جانور ہوتا ہے کہ آپ یعنی ہاتھی کے جنگل سے نکل بھی جائیں گے تو کہیں ہاتھی سے بینٹ ہوگی تو آپ کو چھوڑے گا نہیں وہ کیونکہ وہ اتیادھن کرودی ہوتا ہے وہ اتنی اور ایسے ویکتی کا ایسے جانور کا اثر لگا ہے اور اس کے دوارا ہمیں شانتی ملے ہماری کاریہ کی سدھی ہو یہ ایک ہمارے من میں ایک ایسا ایک ترک جیسا لگتا ہے کہ آخر کیا ہے یہ گوسوامی تلسی داس جی نے بھی ایسا ہی ایک چپائی لکھی ہے رام چرت مانس میں آپ دیکھیں گے بال کانڈ میں جب وہاں شنکر اور پاروتی کا وواہ ہو رہا ہے اس سمے پہلے گنیش جی کی پوجا کا ورنن آیا ہے اس میں ایک دوہا ہے کہ منی منشاسن گنپتی ہی پوجو بھوانی کو کچاریہ کرے جنی سور انادی جی جانی منی انساسن گنپتی ہی پوجو سمبھو بھوانی کہ منیوں کے آدیش کے انوسار شنکر جی اور پاروتی جی نے گنیش جی کی پوجا کی اور اس میں کوئی آشچر نہ کرے کہ دیوتا لوگ انادی ہوتے ہیں انادی کہاں سے دیوتا لوگ ہوتے آئے ہیں گنتو آپ کتھانکوں میں دیکھیں گے یدی جیسے کہ شیو پورا اتیادی اور بھی جو بھی پورا ہے کہیں کہیں ورنن آیا ہے تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ شنکر پاروتی جی سے ہی گنیش جی کی اتپتی ہوئی ہے پاروتی جی کا ایک لڑکا تھا اس کا سر شنکر جی نے کٹوا دیا تھا جس کو ماتا پاروتی نے اپنے شریر کے میل سے تیار کیا تھا تو جب اس کا سر کٹوا دیا بھگوان شنکر جی نے تو پھر اس پر سب لوگ دیوتاؤں نے مل کر ایک ہاتھی کا چھوٹے سے ہاتھی کے بچے کا سر کاٹ کر اس میں جوڑ دیا گیا اور وہی گنیش جی ہوئے تو گنیش جی کی اتپتی کا جہاں پرکرن آتا تو شیو پاروتی جی کے وواہ کے بعد اور پاروتی سے ہی اس کی اتپتی کا ورن آتا ہے کنتو یہاں گوسوامی تلسی داس جی نے بتایا کہ منشاسن گنپتی ہی پوجو سمبوانی کہ منوں کے انوشاسن سے گنپتی کی پوجا شیو اور پاروتی جی نے کی ابھی وواہ ہوا نہیں اور پہلی گنیش جی کی پوجا ہو رہی ہے واسو میں اس پرکار سے دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنی بوک بودکی سے دیکھتے ہیں تو بھی نانا پرکار کے ترک کھڑے ہوتے ہیں اور شاستروں کو پڑھنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کا کٹاک کرتے ہیں وہ ایک ہی کتان ایک دوسرے کتانوں کو کاٹ دیتا ہے آپس میں کوئی ان کا تال میل ہی نہیں بیٹھتا ہے اسی لیے گوسومی تلسی داس جی نے بنیا پترکا میں بھی کہا ہے کہ بہ مت منی بہ پنتھ پوران جہاں تہاں جھگڑو سو گرو کہام بجن نکو موہے لاگت راج ڈگروسو گوسومی تلسی داس جی نے اس لیے یہ سب جو پتہ پورا ہیں نانا پرکار سے جو شاستر جو لکھے گئے ہیں ان کو ان کے ان میں نانا پرکار کے برموں کو دیکھ کر گوسوامی تلسی داس جی نے اپنا ایک نر دیا کہ بہ مت منی بہ پنتھ پورا جہاں تہاں جھگڑو سو کہ بہت سے مت ہیں بہت سے جو پنتھ بتائے جا رہے ہیں شاستروں میں اور نانا پرکار سے پرانوں میں جو کتھاؤں کا ورنن کیا گیا ہے یہ سب نانا پرکار کے جھگڑے ہیں یہ سب کتھانک کتھانک نہیں ہے یہ سب جھگڑے ہیں تلسی کہو رام بھجن نیکو تلسی داس جی نے کہا کہ مجھے میرے گرو مہاراج نے کہا کہ پھر صحیح کیا ہے کہ رام کا بھجن گرو کہو رام بھجن نیکو موہ لاگت رائے ڈگروسو اور یہ جو رام بھجن انہوں نے گرو مہاراج نے بتایا کہ رام بھجن ہی صحیح ہے یہی سچا ہے یہی ٹھیک ہے ہمارے لیے یہی نیک ہے تو یہ ہے کیسا تو بتایا کہ رائے ڈگر کے سمان ہے راج مارگ کے سمان ہیں جیسے کہ آج کل ہائی وے بولتے ہیں ہائی وے پہ چل دیں آپ تو کہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہائی وے کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ اپنے گنتو پہ پہنچ جائیں گے کہیں لمبے سفر پہ جانا ہے تو ویسے یہ راج مارگ تو ویسے راج مارگ کی طرح ہے یہ رام بھجن جیسے جیسے ہم پرماتما کا چنتن کرتے جائیں گے رام کا بھجن کرتے جائیں گے تو اس میں ہم کو کسی سے کچھ پوچھنے کی آوشکتا نہیں جیسے جیسے ہم پرماتما کا چنتن کرتے ہیں گے ہمارا چت سمرتا جائے گا اور آگے کا راستہ ہمیں اپنے آپ ملتا چلا جائے گا تو اس لیے گوسوامی تلسی داس جی نے یہ نرنے دے دیا تو اس پر یہ جو کتھانک ہیں جو ہم پڑھتے ہیں مندروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں نانا پرکار سے جو پوجائیں کی جاتی ہیں سب پوجاؤں کے پہلے گنیش جی کی پوجا کی جاتی ہے وہ کوئی بھی کاریہ کرتے ہیں تو پنڈت لوگ اور لوگ بھی سب بتاتے ہیں کہ پہلے گنیش پوجن ہونا چاہیے چاہے گرہ نئے نئے گرہ پرویش ہو یا کوئی نیا کاریہ شروع کر رہے ہو ہر کاریہ میں کنتو واسطو میں ان کتھانکوں میں یہ جو بتایا ہے آپس میں ویر ویرو ہے تو واست میں جو ان کا مطلب کیا ہے آخر ان کا ادشیہ کیا ہے لکھنے کا واستو میں جتنے بھی شاستر ہیں ان سب کے پیچھے ہمارے مہاپرشوں نے بتایا کہ شاست تین درشٹیوں سے لکھا جاتا ہے ایک تو لوکک دشٹی کو قائم رکھتے ہوئے جس سے لوگ لوگ اپنے اس ان کتھانوں کے مادھیم سے اپنے شکشا لیں اور اپنے جیون کو ایک اچھا اچھی طرح سے ویتیت کریں اور دوسرا ہوتا ہے بھیانک کہ ان کتھانوں کے مادھیم سے ہمیں کچھ بے ملے اور تیسرا ہوتا ہے روچک جس کو یتھارتھ بولا جاتا ہے واستک جو ان کا ادھیاتمک روپ ہوتا ہے ایک تو لوکک سے ایک ادھیاتمک درشٹی سے تو ادھیاتمک درشٹی سے جو ہوتا ہے کہ اس کا واستک روپ جو جس ادیہ کی پورتی کے لیے ان شاستروں کا جو ان کتھانکوں کا جی رچنا کی جاتی ہے تو ہوتا ہے ادھیاتم ادھیاتم مطلب آتما کے جو ہمیں آدھیتیہ میں لے چلے وہ ہوتا ہے آدھیاتمک روپ تو اسی پرکار سے یہ گنیش جی کا پرکرن ہے گنیش مطلب ہوتا ہے گو مطلب ہماری اندریاں ایش مطلب ان میں ایشوتو آ جائے ان اندروں پہ ہمارا آدھپتیہ ہو جائے اندریاں ہمارے وس میں ہو جائیں گو اندریوں سے سمبودت ہے پہلے گو مطلب اندریاں ہی ہوتا تھا جب ویدک کال تھا آج کل گو کا مطلب لوگ گائے لگاتے ہیں یعنی واست میں پہلے جو ہمارے پورو مہرشوں نے گو مطلب اندریوں کو بتایا جتنے بھی آپ شاستروں میں دیکھیں گے اپنشدوں میں دیکھیں گے تو گو مطلب اندریاں ہی بتایا گیا ہے تو ان اندریوں پہ پتیہ آ جانا ہی ایشتو ہو جائے ان پہ یہی ہے گنےش اور ان پر ایشوتو پراپت کرنے کے لیے پہلے ہمیں ان کا ہمیں پروت ہونا ہوگا کیونکہ جب تک ہم اندروں کے سیم میں پروت نہیں ہوں گے تب تک ہماری سادنا آگے سچارو نہیں ہو سکتی سا دھنا کی پہلی شروعات اندروں کے سم سے ہی ہمارے ماں پورشوں نے بتایا کیوں کیونکہ وہاں شری کرشن نے بتایا کہ اندریہ سے اندریہ سے آر راگ دشوستو تیوشماگت چھتو ہری پن نو کہ اندریوں اور اندریوں کے بھوگوں میں راگ اور ست رہتا ہے اندریاں ہمارے مہاپرشوں نے ایسے بتایا کہ پانچ کرم اندریاں ہوتی ہیں پانچ گیان اندریاں ہوتی ہیں گیتا میں آپ ان کو پائیں گے تو پانچ جانیاں جن کے دوارا ہمیں جانکاری ملتی ہے جیسے آنکھ کان ناک تو یہ ہے پانچ جانیا ان کے پانچ وشے بتائے ہمارے مہا پروشوں نے روپ رس گند شبد اسپرش آنکھوں کے دوارا ہم دشیہ دیکھتے ہیں روپ دیکھتے ہیں تچا کے دوارا ہم اسپرش کرتے ہیں جیوا کے دوارا ہم رساسوادن کرتے ہیں کہ کوئی چیز کھٹی ہے میٹھی ہے تیکھی ہے کانوں کے دوارا ہم شبد سنتے ہیں ناسیکا کے دوارا ہم گرہن کرتے ہیں کہ کون سی سگندھت ہوا ہے کیسی ہے گند کو گرہن کرتے ہیں تو یہ پانچ گیانندریوں کے پانچ وشے ہیں اور جب بھی ہم اپنے من کا باریکی سے ادھین کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا من جو ہے ان اندریوں کے مادھیم سے کہیں نہ کہیں کاریہ کرتا ہی رہتا ہے کہیں کوئی بھی ہمیں شبد سنائی پڑ گیا ہم کہیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی شبد سنائی پڑ گیا تو ترنت ہمارا من وہاں چلا جائے گا وہاں کا گناگنت کرنے لگے گا کہاں کیا ہے اس شبد کا مطلب کیا ہے کس نے کیا کہا کیوں کہا کس لیے کہا اور کہیں ہم نے کچھ دیکھ لیا تو اس کے بارے میں ہمارے من میں چنتن اٹھنے لگتا ہے یہ کیا ہے کیسا ہے اچھا ہے برا ہے اس پر سے جو اندریاں ہیں پانچ جاندریاں ہیں ان کے پانچ جو وشے ہیں یہ اندریاں اپنے وشیوں کے انوسار برتتی رہتی ہیں ان کا سوبھاؤ بنا ہوا ہے کیوں کیونکہ ہم پور جنموں سے جتنے بھی جن جنمانت سے چلتے آ رہے ہیں اندروں کے غلام بنے ہوئے ہیں انروں کے انوسار ہم چلتے آ رہے ہیں پشوؤں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی من جو ہے سدیو اندروں کے ہی ادھبوت رہتا ہے اندروں کے ہی آدھتیہ میں رہتا ہے جیسے کہ خرگوش ہے اس کا اس کی چیتنا ادھکتر کانوں میں رہتی ہے کہیں بھی کوئی شبد ترنت دکھائی دے ترنت وہ بھاگ پڑتا ہے ہل کسی آہٹ سنائی دی اس کو ترنت بھاگ جاتا ہے بہت دور دور کی آوازیں سن لیتا ہے مرغا ہے وہی ہار مرگا کا بھی ہل کسی کہیں آواز سنائی دی ترنت بھاگ پڑتا ہے تو ان اندروں کے مادھیم سے ٹھیک اسی پرکار سے ہماری بھی یہ دشا ہوتی ہے کوئی بھی اندرے کے دوارا ہم ہماری اندری نے کچھ بھی کاریہ کیا باہر تو اس کے دوارا اسی کے انوسار ہمارا من وہاں بھاگ جاتا ہے یہی کارن ہے کہ ہم اپنے من کو شانت ہوا نہیں دیکھتے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا من شانت ہو جائے ہمیں شانتی ملے ہمارا چت شانت ہو جائے ہمارا بھجن میں من لگے کنتو ہم جب بھی بھجن میں بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ان اندریوں کے مادھیم سے ہمارا من کہیں نہ کہیں اڑان بھرنے لگتا ہے تو اسی لیے ہمارے مہاپرشوں نے ان اندروں کے سیوں پہ بل دیا اور کیوں بتایا کہ ان میں ہی راگ اور دش استھت ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے یدی ہمیں کوئی بھی چیز ہمارے انکول مل جاتی ہے تو اس سے اس وسط سے ہمارا راگ ہوا ہے تو اس سے میں ہماری آسکتی ہو جاتی ہے اور یدی کوئی چیز ہمارے مطلب کی نہیں ملتی تو اس سے ہمارا دویش ہو جاتا ہے اسے ہم گھرنا کرنے لگتے ہیں راگ اور دش ان کے ہی کارن ہوتا ہے ہمارے چھ کوئی بھی وسط ہمیں دیکھنے میں سندر لگے گی تو اس کے پرسکتی ہم چاہیں گے کہ وہ ہمیں وسط مل جائے اور ہم نہیں دیکھنا چاہتے تو اس سے ہمیں گرینا مل ہو جائے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویکتی ہمارے سامنے سٹ جائے ویک ہمارے انکول نہیں ہے وہ ویکتی صحیح نہیں ہے تو اسے ہم گرین کرنے لگتے ہیں تو دونوں پرکار کے وکار ان کے ہی انترال میں رہتے ہیں تو اس لیے گوسام اس لیے شری کرشن نے بتایا کہ اندر سے اندر اور آرگست درجے شترو ہیں ہمارے مارگ میں اس لیے ان کے وش میں نہیں ہونا چاہیے ان کا تیاگ کر دینا چاہیے تو ان کے تیاگ کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا اندروں کا سیم تو ان اندروں کو ہم سنم کیسے کریں جو آنکھیں باہر روپ دیکھتی ہیں شبد باہر کان باہر شبد سنتے ہیں رسنا نانا پرکار کا کرتی ہے باہر شبد باہر کی جو اسپرش گرہن کرتی ہے ناسکا باہر کی گند گرہن کرتی ہے اندروں کو ہم لگائیں کیسے کیسے ہم ان کو سیم میں پروت ہوں پرائے کئی سمپردایوں کے لوگ ان اندر سیوں پہ بل دیتے ہیں کا سیم کرنا چاہیے مگر کریں کیسے اس پہ کوئی بھی بتاتا نہیں نانا پرکار کے شاستر بھی اس میں ورنت کیے اندر پہ مگر انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا کہ آخر اندروں کا ان اندروں کے سیم کے لیے ہمیں آدھار کیا ہے کیسے ہم ان کو سیم کریں اندروں کو اپنے من کو لگائیں کہاں پہ جس سے ہمارے اندر سیمت ہو جائیں تو اس لیے بھگوان شری کرشن نے گیتا میں بتایا کہ او متھ کاکشرم برہم وارن مام منسمرن یہ پریاتی تیم سیاتی پرمام گتی کہ ہے ارجن تو جاپ کر اور میرے سروپ کا سمرن کر جاپ کے لیے وہاں شری کشن نے بل دیا نام کا جاپ اوم کا رامائن میں رام کے جاپ پہ بل دیا پوجا گرو مہاراج بتایا کرتے ہیں کہ کوئی بھی دوڑ یا دہی اکثر کا نام ہونا چاہیے کوئی بہت بڑا نام نہیں ہونا چاہیے جیسے لوگ ستیاں کرتے ہیں اوم نمو بھگوتے واسودیوائے اوم نمو اوم نمہ شیوائے اوم بھور بھوا سوا یہ جو یہ سب جو پرارتھنائیں ہیں تو نام جب کے لیے چھوٹا سا ہی نام ہونا چاہیے دو ڈھائی اکشر کا نام بتایا اوم یا رام اس کا جاپ اور کسی تتوشی مہاپرش کے سرو کا سمرن یہ آدھار انہیں انہیں کے چنتن کے دوارا ہمیں اپنے دنوں کا سیم کرنا ہے انہیں میں ہم انہیں کے دوارا انہیں میں ہمیں اپنے من کو لگانا ہے جو ہماری ہماری آنکھیں باہر روپ دیکھتی ہیں وہ اشٹ دیو کا سوروپ دیکھیں گرو مہاراج کا سوروپ کو دیکھنے میں لگیں جو کان باہر شبد سنتے ہیں وہ نام کا چنتن سنیں پہلے ہم نام کو بیکری سے جاپ کرتے ہیں جب من نہیں لگتا ہے اوم یا رام اوم اوم اوم جپتے ہیں تو اوم اوم اوم جیسے ہم بول رہے ہیں آپ کو سنائی بھی دے رہا ہے اور جب من میں ٹکنے کی آ جاتی ہے تو اسی نام کو مدھیما سے جپا جاتا ہے کہ ہم جاپ کریں اور کوئی پاس میں بیٹھا ویکتی سننا پائے ہم جاپ کرتے بھی رہیں اس میں ہلکا سا کنٹ کا سہارا دیا جاتا ہے اور نام کا جب چلتا رہتا ہے اوم اوم اوم ہلکا مدھیم سور سے اور پاس میں بیٹھے ویکتی کو سنائی نہ دے اور پھر تیسری شرنی کے جاپ آتا ہے پشنتی جس میں نام کو جپا نہیں جاتا کیول شاس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہماری شواس کب آئی کب باہر گئی کتنی رکی اس میں آہستہ سے پہلے نام ڈھالنا پڑتا ہے پھر دھیرے دھیرے جب ابیاس پریپکو ہو جاتا ہے تو اس میں نام کو ڈھالنا بھی نہیں پڑتا سوت شاس استھر ہو کر کے اپنے من کو دشتا روپ میں کھڑا کر کے شوانس کو دیکھنا بھر ہوتا ہے تو سوت نام سنائی پڑنے لگتا ہے شوانس آئی توم شوانس گئی توم سوت سنائی دینے لگتا ہے اور اس کی بھی جب اوستھا آتی تو پرا کی اوستھا آتی ہے جس میں جپے نہ جپ آوے اپنے سے آوے سوبھاوی ایک بار سبو سے چت کو سمیٹنا بھر پڑتا ہے ایک بار نام میں من لگا دیا شوانس میں من لگا دیا تو سوت تھوڑی ڈوری لگ جاتی ہے اس میں ایک دھن بن جاتی ہے تو اس میں من بند جاتا ہے اسی میں تو اس پرکار سے یہ دھیان سمادی کی وسا ہے تو اس پرکار سے یہ نام جب کی چار شرینیاں ہمارے مہا پروشوں نے بتائی تو پہلے نام کو بیکری سے جپا جاتا ہے پھر مدما سے جپا جاتا ہے تو جو ہم پہلے باہر شبد سنتے تھے اب وہ نام کا جاپ سنیں منی من ہم نام کے نام کو سنیں کہ ہمارا من نام جپ کر رہا ہے اور یا پھر بھگوان کے دوارا کوئی درش دکھائی دیا کوئی شبد سنائی دیا اس کو اس کو سننے میں لگیں اپنے من کو لگائیں اس پرکار سے من کو لگایا جاتا ہے اور اسپرش کریں تو چرن اسپرش کریں ہردے میں گرو مہاراج کے چرن سپرش کریں اس پرکار جو جتنی بھی اندریاں ہماری پانچ گیان اندریاں ہیں ان پانچوں گیان اندروں کو باہر سیمت کر کے ہمیں نام یا روپ میں لگانا ہے اس پرکار سے جیسے ہم لگتے جائیں گے تیسے تیسے ہمارا جو اندریاں سیمت ہوتی جائیں گی ہمارا چت استر ہونے لگے گا اس پرکار سے کرتے کرتے ایک دن ہمارا چت شانت ہو جاتا ہے جیسا کہ گنےش جی کی سواری بتایا جاتا ہے ایک چوہا ہے اب باہر سے یعنی ہم دیکھتے ہیں ایک ہاتھی کے سر والا کوئی ویکتی ہے جس میں ہاتھی کا سر لگا ہے اور کہاں ایک چھوٹا سا چوہا اس کے اوپر یعنی اس چوہے کے اوپر بیٹھا دیا جائے اس ویکتی کو تو کیا وہ جیوت رہ پائے گا چوہا نہ تو ہاتھی کسر ایک آدمی کے سر کے اوپر ہی لگ سکتا ہے اور یعنی کداچت کسی پرکار سے کوئی سرجری ایسی کر کے لگا بھی دیا جائے تو چوہے کے پران کیسے بچیں گے یہ چھوٹا سا چوہا کیسے اس بھاری بوجھے کو ڈھو پائے گا تو واستو میں یہ سب اس کا بھی آدھیاتمک روپ ہے یہ جتنے بھی کتھانک ہیں ان کا ایک ادھیاتمک رہسیہ ہے اس کے لیے ہمیں کوئی تتدرشی مہاپرش ہو ان کے شرن ساندھ میں رہ کر ہی ان کتانکوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کے آدھیاتمک روپ کو ہم جان سکتے ہیں نہیں تو ہم ایک روڑیوں کے شکار رہ جائیں گے تو اس کتانک کا رہسیہ کیا ہے چوہے کا مطلب ہمارے مہا پروشوں نے بتایا کہ چت ہی چوہا ہے چوہے کو آپ دیکھیں گے کہ چوہے کا سدو کاریہ جو رہتا ہے اتپاد کرنا ہوتا ہے گھروں میں چوہا جب بھی آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کچھ کاٹتا رہتا ہے کہیں گلا کاٹ دے گا کہیں کچھ کاٹ دے گا کہیں یا گدا رجائی کاٹ دیتا ہے کوئی نہ کوئی سامان اس کو کاٹتا رہتا ہے خراب کرتا رہتا ہے کہیں بھی کوئی اچھا کاریہ نہیں کرتا ہے وہ تو اسی پرکار سے ہمارے ماں پوشے نے بتایا یہی اوستھا ہماری چت کی ہے یہ چت سدیو جو ہے ہمارا نانا پرکار سے کوئی نہ کوئی چنتن کرتا ہی رہتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا کہ اندروں کے دوارا ہمارا چت جو ہے من بڑی پرکار سے نانا پرکار سے بھٹکتا رہتا ہے تو یہی اس کے کارن ہے اندریاں اندروں کے کار جو ہمارا چاہیے نانا پرتا ہے کبھی کام کے کبھی کھانے کے لوپ کے موہ کے مت کے چنتن ہمارے چت میں اٹھاتا ہی رہتا ہے اسی لیے اس کو چوہے کی سنجا دی ہمارے مہرشوں نے چمارے تو چی چوہا ہے جو نانا پرکار سے کرتا رہتا ہے کنتو یعنی ہم اپنے من کو پرما کے نام کے دوارا یا مہاپر کے سوروپ کے دوارا چنتن میں لگاتے ہیں تو ہماری اندریاں سیمت ہو جاتی ہیں تو یہ چت ہی چوہا ہے تو یہ چت ہمارے ادین ہو جاتا ہے تو چت جہاں پہ ہم چاہیں گے وہاں ہمارا چت لگنے لگے گا پہلے یہ چت نانا پرکار سے بھٹکتا رہتا تھا اب یہ چت کی لگام ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے ہمارے انکول ہو جائے گا چت جہاں بھی ہم چاہیں گے اپنے چت کو لگا پائیں گے جیسے کہ مہاپرشوں کے جیونیوں میں آتا بھی ہے پوجے دادا گرو مہاراج کی جیونی میں بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی وہ پر کایا پرویش بھی کر جاتے تھے کوئی بھی کار ایک گھٹنا بھی آتی ہے جیونادرش میں آپ پر شاید آئی ہوگی گیا پوجے گرو مہاراج کبھی کبھی بتایا کرتے ہیں کہ ایک بار کوئی جو وہ بہن سادھنا کرنے لگے تھے دادا گرو مہاراج گھر چھوڑ دیے تھے تو ایک بار گھر کا کوئی زمینی جھگڑا تھا تو ایک زمیندار نے کچھ کیس چھیڑ دیا تھا ان کے اوپر تو دادا گرو مہاراج نے سوچا کہ ہم سے کیا مطلب ہم تو بہن کے لیے نکل پڑے ہیں کنتو جب دادا گرو مہاراج کے گرو مہاراج کو معلوم چلا ستسنگی مہاراج کو تو انہوں نے کہا کہ ارے اس کو لڑ کیونکہ اس نے رام نام کو للکارا تھا جو زمیندار تھا اس نے کہا تھا کہ یدی رام نام سچا ہے تو اس تو اس اس جھگڑے سے تم جیت کر دکھاؤ اس نے چیلنج دیا تھا دادا گرو مہاراج کو تو ستسنگی مہاراج کو انہوں نے بتایا تو ستسنگی مہاراج نے کہا کہ ارے اس نے رام نام کو للکارا ہے تو لڑ اس کو تو اس کا سروپ پکڑ اور جو بھی جو بھی تو جج کے سروپ کو پکڑ کے تو جو بول دے گا تو جج وہی نرنے دے گا تو ویسے ہی دادا گرو مہاراج نے کیا تو ویسے ہی اس نے نرنے دیا اور جو نرنے ہوا انت میں تو دادا گرو مہاراج کے پکش میں کیا تو اس کے بعد دادا گرو مہاراج نے کہا کہ لے اب تو زمین کا جو بھی کر اس زمیندار سے کہا کہ اس زمین سے ہم سے کوئی مطلب نہیں تھا تم نے رام نام کو للکارا تھا یہ یہ لے دیکھ رام نام کا پربھاؤ دیکھ دیکھ ہم کیس جیت گئے تو اس پرکار سے پرکایا پرویش بھی کر جاتے ہیں یعنی کوئی سمت چت مہاپرش ہیں جن کا چت اس پرکار سے اپنے وشیبت کر لیتے ہیں جو مہاپرش جہاں بھی چاہیں اپنے چت کو کھڑا کر لیتے ہیں جس کا بھی چاہیں روپ کا چنتن کر کے اس کے چت میں ویسے ہی جو چاہیں اس کے چت میں ویسے ہی پرنا کر دیتے ہیں تو یہی ایک مہاپرشوں کی اوستھا ہوتی ہے تو یہ یہ تبھی ہو سکتا ہے یدی ہمارے چت بھلی پرکار سے سیمت ہو ایک دم چت ہمارے وش میں ہو انکول ہو تو یہ جو پرکایا پرویش جیسا کہ بتایا کہ جو بھی کچھ چاہیں وہ اس کے ہردے میں پرنا کر کے وہ کروا لیتے ہیں تو اس لیے یہ ایسی اوستھا ہونے پہ ہی ہوتا ہے اس لیے گنیش جی کی گنیش جی چوہے پہ سوار رہتے ہیں چوہا گنیش جی کے ادھین چلتا ہے ارتھات یہ چت ہی چوہا ہے جب ہم اپنے اندروں کو سیمت کر لیں گے تو یہ چت بھی ہمارے ادھین ہو جاتا ہے جہاں بھی ہم چاہیں گے اپنے چت کو لگا لیں گے اس کا مطلب یہی ہے اور گنیش جی کی پرتھم پوجا کا پوجا کے بارے میں بتایا جاتا ہے گنیش جی کی پہلے پوجا کی جاتی ہے کوئی بھی کاریہ کرتے ہیں لوگ پہلے گنیش پوجا کرتے ہیں تو گنیش پوجا کا مطلب کیا ہے گوسوامی تلسی داس جی تلسی داس جی نے ایک چوپائی میں بتایا بھی ہے کہ مہیما جاس جان گن راؤ پرتھم پر نام پر بھاؤ کہ نام کی مہیما گنیش جی بھی جانتے ہیں کیونکہ پہلے ان کے پوجنی ہونے کا کارن کیا ہے نام ہی ہے ایک بار ایک ایسا ہی کتھانک چلا کہ دیوتاؤں میں ایک کتانک ہے یہ بھی کہ سب سے بڑا دیوتا کون ہے تو اس کے لیے ایک شرط ہوئی کہ جو سب سے پہلے پرتھوی کی پریکرما کر کے آئے گا وہی سب سے بڑا دیوتا مان لیا جائے گا تو ایسے سب دیوتا لوگ چل دیے پہلی پرتھوی کی پریکرما کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے ہم آئیں تو سب سے بڑے بن جائیں ہم دیوتاؤں میں تو گنیش جی بھی ایسے چلے جا رہے تھے تو مارگ میں نارد منی ملے تو جو دوسرے دیوتا تھے وہ تو اپنے سوارتھ کے لیے کہہ رہے ان سے ہم ملیں گے تو ہمارا سمے ویرتھ نشٹ جائے گا تو ہم کو تو پہلے سے پہلے پہنچنا ہے نہیں تو کوئی اور پہنچ جائے گا تو وہ سب لوگ تو ان کی طرف دھیان نہیں دیے نارد جی کی طرف کنتو گنیش جی نے دیکھا کہہ رہے نارد منی ہیں تو انہوں نے دیکھا ان کو ودیوت دنڈوت پرنام کیا کہ ہے مہاتمن آپ کہاں جا رہے ہیں تو نار جی نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے تو بولے کہ ایسا کر کے گھٹنا ایسے ایسے یہ ایک کنڈیشن لاگو ہوئی شرط لاگو ہوئی ہے کہ جو بھی پہلے پرتھوی کی پرکرما کر کے آئے گا تو وہی سب سے بڑا دیوتا بن جائے گا تو نارجی نے کہا کہ ارے پرتھوی میں کہاں تک تم پرکرما کرو گے رام نام کی پرکرما کر لو تم اس سے بڑا اور کون ہے تو انہوں نے رام نام کی پرکرما کر کی اور آگے شنکر پاروتی کے پاس شنکر پاروتی کے سامنے ہی انہوں نے رام نام کی پرکرما کی تو انہوں نے کہا کہ ارے واہ تم تو سب سے پہلے لوٹ آئے اور ان کو سب سے پہلے ان کو گنپتی بنا دیا گنوں کا پتی گنوں کا ادھیکش بنا دیا جتنے بھی گن تھے شنکر جی کے ان سب کو ادھپتی بنا دیا ادھیکش بنا دیا تو تبھی سے گنیش جی کی پوجا سب سے پہلے ہونے لگی واست میں جب تک جو جیسے کہ بتایا ہم نے کہ اندروں کا سیم گنیش مطلب اندروں پہ ہمارا ادھپتیہ ہو جائے پہلے ہم اندروں کے غلام ہیں اب اندروں پہ ہمارا ادھپتیہ ہو جائے اس کے لیے نام کا چنتن اور نام کا چنتن اس پرکار سے ہو جائے کہ نام کی پرکرما کا مطلب ہوتا ہے کہ نام کی سمگر طور سے پرکرما کر لینا کہ نام کی نام سے اوت پروت ہو جائیں اس کے بارے میں سمپورن جانکاری کو ہم پراپت کر لیں پرماتما کی جو سمپورن جانکاری اس کو ہم پراپت کر لیں جس کے دوارا بعد ہمیں کچھ بھی جانا شیش نہ رہ جائے ان کی سمگر جانکاری پرماتما کی سمپورن ان کی کس کن وبتیاں والے ہیں کس پرکار کس پرکار گن والے ہیں کس پرکار کی ان کی اس پرن جانکاری لے لینا یہی ہے نام کی پرکرما جو نام میں جو نانا پرکار جو ہم پہلے وکلپ آتے ہیں نام جب کرتے ہیں تو ان میں سنکلپ وکلپ کا نرو ہو جائے اور انتم نام بھی جو ہے وہ پرماتما کی سمپورن جانکاری ہمیں دے دے یہی ہے اس کی پور پرکرما کر لینا اور اس پرکار کی جب ہم پرکرما کر لیں گے تو پرتھم پوجت نام پر بہاؤ تو ہماری بھی مہاپرشوں کی گننا میں ہم بھی مہاپرشوں کی گنہ میں آ جائیں گے ہماری بھی پوجا ہونے لگے گی جیسے کہ آج آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہیں کبیر داس جی روی داس جی ماتا میرا پوجے دادا گرو مہاراج جتنے بھی مہاپرش ہیں وہ نانا پرکار سے ان کی پوجا کی جاتی ہے آج ان کے نام سے نانا پرکار سے بڑے بڑے مٹھ بن گئے ہیں تو یہ سب کیا ہے نام کی ہی مہما ہے نام کی پوجا کے کار نام کی انہوں نے سمپورن پرکرما کر لی اسی لیے وہ آج اتنے پوجنی ہو گئے یہی ہے نام کی پوجا اور کتانک جیسے کہ بتایا گوسومی تلسی داس جی کے انسان جو چپائی تھی کہ منی ان شاسن گنپتی پوجے شمب ہواچر کرائے جانی سور انادی جی جانی کہ گنیش جی کی گنیش جی کی پوجا کی جا رہی ہے پہلے شیو پاروتی جی پہلے پوجا کر رہے ہیں اور شیو پاروتی جی سے ہی ان کی اتپتی بھی ہے واسطے اس کا مطلب کیا ہے شیو مطلب ہوتا ہے سدگرو بندے بودھ بو نتیم گروم شنکر روپینم گوسوامی تلسی جی نے بتایا کہ بودھ سوروپ مہاپرشی گرو ہیں شنکر ہیں یہ شیو تتو نشٹ ہیں وہی مہاپرشی سدگرو ہیں وہی شنکر ہیں اور یہی اور پاروتی کیا ہے ہی پاروتی بتایا ہمارے مہاپرشوں نے شیو سوروپ سدگرو ہی مہاپرش ہیں مہاپرش ہی شیو ہیں اور وتی پاروتی ہے تو انہیں کے دوارا گنیش جی کی اتپتی ہوتی ہے ارتھات جب تک ہمیں شیو سوروپ جو سدگرو ہیں مہاپرش ہیں جب تک وہ ہمیں نہیں مل جاتے تب تک ہمارے انترال میں پریمی وتھی کا جاگتی بھی نہیں ہوتی اور تب تک ہمیں نام جپنے کی صحیح دشا بھی نہیں ملتی اندروں کا سیئم کیسے ہو اس کی سمپورن جانکاری بھی ہمیں نہیں ملتی تو اس لیے پہلے تو جو شیوسوروپ مہاپروش ہیں سدگرو ہیں ان کا ملنا اور ان کے دوارا بتائے ہوئے سادھنا کرم پہ یعنی ہم چلیں گے تو اس کے دوارا ہمارے انترال میں پیمتی کا سنچال ہوگا جب ان کے دارا کچھ ہمیں ان ملے گی تو ہو جائے گا اسی کے دوارا ایک دن ہم اپنے اندروں پہ آدھیت پراپت کر لیں گے ہمارے اندروں پہ ایشورتو آ جائے گا ہم ایک دن اپنے من پہ اپنے اندروں پہ آدھی پتیہ جما لیں گے جب کب جب ہم مہاپرشوں کے نردانوسار چلیں گے کنتو ان مہاپرشوں کے تک ان مہاپرشوں تک ہم پہنچیں کیسے اس کے لیے بھی ہمیں پہلے جیسے کہ پوجا گرو مہاراج بتایا کرتے ہیں کہ یعنی ہمیں کوئی مہاپرش نہیں ملے تو بھی کوئی بھیر کے نام کے دوڑ اکشر کے کسی کسی بھی ایک نام کا جاپ کرنا ہوگا کسی بھی ایک پرماتما میں شردھا سر کر کے کوئی بھی ایک نام کا جاپ کریں اس کے دوارا ہم اپنے اندروں کا سنم کریں اور جیسے ہم اپنے اندروں کا سنم کریں گے نام جاپ کے دوارا تیسے ہی ہمیں شیو سروپ سدگرو مل جائیں گے اور پھر ان کے دوارا بتائے ہوئے سادھنا کرم کے دوارا ہمارے انترال میں وتی کا سنچالن بھی ہو جائے گا اور ایک دن ہم جو گنیش جی کا واستک جو سروپ ہے کہ اندروں پہ ادھپتیہ پراپت کر لینا ایشورت پراپت کر لینا تو اس کو پراپت کر لیں گے تو اس پرکار سے گنیش جی کی ہم نے دو پرکار کی اوستھائیں بتایا کہ ایک تو ہے اندروں کا سنم کرنا پہلے اور اندر سیم کے دوارا جو جب ہمارے انترال میں سادھنا بری پرکار سے سنچالت ہو گئی پھر سادھنا کے دوارا اندروں پہ آدھپتیہ پراپت کر لینا ان اندروں پہ ہمارے ایشورتو ہو جائے یہی ہے واست میں گنیش یہ دو اوستھائیں بتائی گئی ایک نمنتم سیما اور ایک اچتم سیما یہی ہے گنیش جی کی پوجا اور نہ کہ کوئی باہر سے کوئی ایک ہاتھی کی سونڈ والے کوئی دیوتا ہیں اور ان گنیش جی میں جو ہاتھی کا منہ لگا ہے یہ کیا ہے واستو میں سبھی لوگ جاتے ہیں پہلے پرماتما کا پرماتما مندر مندروں میں پوجا کرنے کے لیے جاتے ہیں کنتو سب لوگ کوئی نہ کوئی کامنا لے کر کے جاتے ہیں تو ہاتھی کو ہمارے مہاپرشوں نے بتایا کہ کوئی بھی یدی کوئی سفید سوپن میں آپ کو شویت ہاتھی دکھائی دیتا ہے اس کے تو وہ ایشور کامنا کا پرتی ہے جیسے کہ اراوت ہاتھی تھا اندر کے پاس تو یہ ایشور کامنا کا ادوت ہے شویت ہاتھی تو پہلے ہم ایشور کامنا کو لے کر کے جب ہم چنتن میں پرت ہوتے ہیں کہ ہم ہمیں پرماتما کا پرماتم کو پراپت کرنا ہے پر کی کامنا کو لے کر کے جب ہم پروت ہوتے ہیں یا کوئی بھی بہتکام کو لے کر بھی کوئی پروت ہوتا ہے کوئی مہاپر شرم میں جاتا ہے تو وہ کامنا بھی اس کو ایک دن اس کے اندروں پہ آدھی پہ اندروں کے آدھیت پہ پراپت کرانے کے لیے اگرسر کر دے گی کیوں کیونکہ وہ کسی مہاپرش کی شرح میں آیا ہے کیونکہ ید کسی مہاپرش کی شرح میں نہ رہ کر کے بوتک کامناؤں کو لے کر مندروں میں ہی جاتے رہیں گے تب ہم اپنے واسک سرو کو پراپت نہیں کر پائیں گے اپنے اندروں پہ آدھیت نہیں پراپت کریں گے کر پائیں گے اس لیے پہلے ہمیں کامنا بھی کرنی ہے تو ایشور پراپتی کی کرنی ہے سب کامناؤں کو تیاگ کر کے ہمیں ایشوری کامنا کو ایشوری کامنا کو بلوتی بنانا ہوگا اپنے چت میں اور جیسے ہی ہم اپنے انترال میں ایشوری کامنا کو بلوتی بناتے جائیں گے ایشوری کامنا کو لے کر کے ہم اپنے اندروں کا سیم کرتے جائیں گے تیسے تیسے ہمارے انترال میں اندروں کا سیم بڑھتا چلا جائے گا اور ایک دن ہم اپنی اندروں پہ ادھپتیہ پراپت کر لیں گے یہی ہاتھی کا سر کامنا کامنا کو لے کر کے چلنا اس پرکار سے یہ گنیش جی کی پوجا جو ہم نے بتایا کہ گنیش پوجا کا مطلب ہے اپن اندروں کا اندروں کے سیم ہمیں پروت ہونا اور ان میں پروت ہم کیسے ہوں نام کے چندن کے دوارا اشٹ کے سروپ کے دوارا اور ان کے شرن ساندھ میں رہ کر ہی کوئی بھی ٹوٹی پھوٹی ہم سیوا کریں گے تو ان کے دوارا ہمیں ہمارے انترال میں سادھنا کی جاگرتی ہو جائے گی وہیں سے ساد وہیں سے ہمارے انترال میں گنیش کا جو روپ ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا اوم شری ست گروے بھگوان کی جے